الله الرحمن الرحيم قال فين سبقني ليه هسه كذا انتبهت خروجي يا ساتر تو پرسو غالباً یہاں تک پڑا تھا یہ جو آیت کریم ہے ایک سو اٹھانوے تک میرا خیال یہ ہو گیا تھا ایک سو ستانوے ایک سو اٹھانوے علیکم جناح انتب کا وفا من ربکم یہ ہو گیا تھا ابھی نیا جو سبق ہوگا ثم افیض من حیث افاد الناس یہاں سے تو اس سے جو پچھلی آیت کریمہ تھی ہم نے یہ پڑھا تھا کیا قبل ہی کا اس سے پہلے تم بالکل ناواقف تھے تو حج کے زمانے میں حج کے دوران حج کے زمانے میں حج کے دوران عرفات سے جو کہ ایک عظیم رکن ہے حج کا وہاں سے آنے کے بعد جب حجاج اکرام مزدلفہ میں آتے اور وہاں رات گزارتے ہیں تو اگلی صبح سورج کے نکلنے سے پہلے پہلے کیا جاتا ہے جس میں اللہ تعالیٰ کا ذکر ہوا کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگی جاتی ہے تو جاہلیت میں اہل عرب اللہ کا ذکر بھی کیا کرتے تھے لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نا اپنے جو معبودان باطلت ہے اپنے جو معبودان باطلت ہے یا جن کو معبود سمجھتے تھے ان کا ذکر بھی اللہ تعالیٰ کے ذکر کے ساتھ شامل کر لیتے تھے تو اس آیت کریمہ میں جو وَإِن قَبْلِهِ لَمِنَ ہی اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ مومن مسلمان ایمان یعنی ایماندار اس کا ذکر جو ہے نا کو صرف اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہونا چاہیے یعنی صرف اللہ ہی کے تذکرہ کرنا چاہیے اور اللہ کا ذکر کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ کے علاوہ دوسرے جو معبودان باطلہ ہے ان کی ذکر سے پرہیز کرنا چاہیے جس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے روانہ ہوتا ہے وستغفر اللہ اور اللہ سے مغفرت مانگو ان اللہ غفور الرحیم بے شک اللہ تعالی بخشنے والا بڑا مہربان ہے بے شک اللہ تعالی بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے تو اس آیت کریمہ کے متعلق یہ جو آیت کریمہ ہے زمانہ جاہلیت میں اہل عرب جو ہے اہل عرب انہوں نے یہ کا مقرر کر رکھا تھا کہ ان کے جو یعنی جو بھی بھی حج کے لیے آئے ہوتے تو نو ذی الحج کو عرفات کے میدان میں حقوف کیا کرتے تھے یعنی میدان عرفات جہر کرتے تھے مگر قریش اور ان کے ساتھ بعد دوسرے قبائل بعد میں بنو کنانا اور بنو غالباً قریش اور بعض دوسرے جو قبائل تھے جو حدود حرم کے قریب رہا کرتے تھے اور کہلاتے تھے تو یہ لوگ یعنی قریش اور اس کے ساتھ جو دوسرے قبائل تھے یہ عرفات یعنی میدان عرفات جانے کے بجائے جو ہے نا مزدلفہ ہی میں رہتے تھے اور مزدلفہ ہی میں حقوق کیا کرتے تھے کیوں اس وجہ سے کہ ان کا یہ گمان تھا یہ الزام تھا اور یہ کہا کرتے تھے کہ ہم چونکہ حرم کے مجاور ہے اور میدان عرفات عرفات یا جانا یہ حدود حرم سے باہر ہے تو ہم وہاں نہیں جائیں گے ہم چونکہ یہاں کے مجاور ہیں یعنی حرم کے اور وہ حرفات سے باہر ہے اس لیے ہم وہاں نہیں جائیں گے تو بقیہ جو حجاج اکرام تھے وہ تو نوے تاریخ کا دن یعنی نو الحج کا دن نو ذلحج کا دن عرفات میں گزرنے کے بعد رات کو مزلفہ میں مزلفہ کے لیے روانہ ہوتے لیکن قریش اور اس کے ساتھ جو دوسرے قبائل ملے ہوئے تھے وہ شروع ہی سے مزلفہ میں ہوا کرتے تھے اور یہ اور یہ عرفات نہیں جایا کرتے تو اس کریمہ میں اس آیت کریمہ میں یہ رسم ختم کی اور قریش کے لوگ قریش کے جو لوگ تھے یعنی دوسرے جو قبائل تھے ان کو بھی یہ حکم دیا گیا کہ جس طرح بقیہ عام حجاج عام لوگ جو ہے نا میدان عرفات میں جا کر وہاں وقوف عرفہ کرتے ہیں پھر اس کے بعد وہاں سے فراغت کے بعد جو نیا مزلفہ میں چڑھنے کے لیے آتے ہیں تو قریش اور بقیہ جو قبائل ملے ہوئے قریش کے ساتھ جو مدلفہ ہی میں رہتا ہے خوف عرفات کے لیے نہیں جاتا ہے تو ان کو بھی حکم دیا گیا کہ جس طرح عام حجاج کرام وہاں جاتے ہیں تو آپ کو بھی وہاں جانا پڑے گا وہ جو تم نے اپنے لیے ایک امتیاز سمجھو یا فخر سمجھو یا جو بھی ہو تو اس طرح نہیں ہوگا بقیہ حجاج کرام کی طرح قریش ہو یا جو بھی قبیلوں ہو جو بھی لوگ ہو تو عقوق ارفا کے لیے میدان عرفات جانا پڑے گا پھر وہاں سے فراغت کے بعد پھر مزلفہ آنا پڑے گا اب آتے ہیں اس کریمہ کی تشریح کی طرف جو کتاب ہے ثم افیضو یا قریش پھر تمہارے لیے ضروری ہے اے قریش پھر تمہارے لیے ضروری ہے اے قریش من حیث افاد الناس کہ اس جگہ سے ہو کر آؤ جہاں سے لوگ آتے ہیں جہاں سے اور لوگ واپس آتے ہیں ایمن عرفتہ یعنی عرفات کے میدان سے ارفا سے بے انتقف کہ تم ان کے ساتھ وہاں ٹھہرو یعنی جس طرح بکیا جو عام لوگ ہیں وہ عقوف عرفہ کے لیے میدان عرفات جایا کرتے ہیں اور ہاں آتا ہیں تو تم بھی ان کے ساتھ وہاں جا کر عقوف عرفہ کر کے پھر وہاں سے فارغ ہونے کے بعد یہاں مزدلفہ آیا کرو بالمزدلفہ اور یہ قریش یہ ٹھہرا کرتے تھے مزدلفہ میں عن الوقوف معهم <coughs> یعنی قریش جو ہے نا اپنے آپ کو دوسروں کی بنسبت یا دوسروں سے جو ہے نا خود کو بالا سر سمجھتے تھے خرفانا انقوفی حقوق سے برسر سمجھتے تھے معاہم ان کے ساتھ بکیا لوگ چونکہ وہاں جاتے ہیں اور ہم یہی مزلفہ ہی میں رہیں گے اس وجہ سے کہ ہم حرم کے مجاور ہے اور میدان عرفات کے لیے جانا یہ حدود حرم سے باہر نکلنا لازم آتا ہے تو ہم وہاں نہیں جائیں گے ہم یہی مزلفہ پر رہیں گے سمہ لیے ترتیبی پر ذکر ہے کہ ریان پر جو سمہ کا تذکرہ ہے سمہ افیر و من حیث و افاد النات سمہ یعنی جو تذکرہ یہ ترتیب کے لیے ہے وستغفر اللَّهِ وستغفر اللَّهِ اور اللہ تعالی کے سامنے اپنے گناہوں سے توبہ کرو من جنوبکم یعنی جو گناہ تم نے کیے ہوئے وہاں جا کر ان اللہ بے شک اللہ تعالی غفور بہت بخشنے والے ہیں للمؤمنین مسلمانوں کو رحیم اور رحم کرنے والے ہیں معاف کرنے والے ہیں مؤمنین کو اور رحم کرنے والے ہیں فیضا فضیتم ادیتم مناسککم فیضا فضیتم جب تم ادا کرو جب تم فیضا قبے تم مناسب تم پھر جب تم اپنے حج کے کام پورے کر چکو اللہ تو اللہ کا اس طرح ذکر کرو کہ ذکر کم آبا کم جیسے تم اپنے باپ دادوں کی ذکر کر لیا کرتے ہو او اشد ذکرہ بلکہ اس سے بھی زیادہ الناس من یقولو اب بعض لوگ تو او ہے جو دعا میں بس یہ کہتے ہیں ربنا اجنا فی دنیا اے ہمارے پروردگار ہمیں دنیا میں بلائی عطا فرما وما فی الاخرت من خلاق اور اخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہوتا تو اس آیت کریمہ میں بھی جو ہے نا جہلیت کا جو ایک طریقہ تھا یعنی جہلیت کے زمانے میں ایک طریقہ یہ بھی تھا کہ حج کے جو بنیادی ارکان ہے ان سے فراغت کے بعد ان سے فارغ ہونے کے بعد جب حجاج مینا میں جمع ہوتے تو ان میں سے بعض یعنی حجاج میں سے بعض لوگ جو ہے نا پورا ایک دن ان کے جو و اجداد وغیرہ تھے ان کے تاریخوں میں جو ہے نا ان کے کارناموں اور ان کی صفات پہ جو نو گزار لیتے تھے پورا ایک دن تو یہ جو آیت کی کرنے میں فرمایا گیا ہے کہ جب تم مناسی کے حج پورے کر لو تو پھر اللہ تعالی کا ذکر کیا کرو تو یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے یہ اس رسم کی طرف اشارہ ہے کہ یہ جو تم نے رسم بنایا ہوا ہے باقاعدہ پورا ایک دن یہاں پہ ضائع کر لیتے ہو تو یہ اچھی بات نہیں ہے اور بعض لوگ اگر دعائیں مانتے ہیں تو ان کی دعائیں جو ہے نا دنیا تک محدود ہوتی ہے حالانکہ وہ اثرت کے قائل ہی نہیں تھے تو اگر کوئی مسلمان ہو مومن ہو ایماندار ہو تو اس کو جس طرح دنیا کی بلائیاں کی ضرورت ہوتی ہے ایسی ہی جو ہے نا اس کو اثرت کی بلائیوں کی بھی ضرورت ہوا کرتی ہے تو ایک مومن مسلمان بندے کو جو ہے نا دنیا اور اثرت دونوں کی بلائی مانگنی چاہیے تم پھر جب تم پورے ادا کر چکو پھر جب تم پورے ادا کر چکو مناسککم عبادات حجکم مناسککم یعنی عبادات اپنے اعمال کو مناسککم اپنے اعمال کو یعنی حج کے جو مناسک ہے حج کے جو اعمال ہے ان کو تم پوری طرح ادا کر چکو عبادات حجکم تمہارے حج کے عبادات بیان رمیتم جبرت العقبہ وہ کیا ہے کہ جم جمرہ عقبہ کی روی کرو یعنی ان کو کریا مارو وحلق تم اور حلق کرو اور حلق سے فارغ ہو جاؤ وصف تم اور ثواب کرو وستقرر تم بمنا اور ثواب کرنے کے بعد ثواب سے فارغ ہونے کے بعد منا میں قیام کرو ہو جاؤ یا ہو گئے ہو تو اللہ اللہ تو تم اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا کرو تقویر ثنا یعنی تقویر ثنا کی صورت میں جس طرح تم اپنے آبا و اجداد کا ذکر کیا کرتے ہو کما تم تسکرون حج کم بل مفاخر کہ جس طرح کے کما کن تم تسکرون جس طرح کہ تم ان کا تذکرہ کرتے ہو حج سے فارغ ہونے کے بعد بال کریں ان کے مفاخر کا ان کے صفات کا ان کے کارناموں کا فخر سے بیان کرتے ہو تو اس کی بجائے یعنی ابا و اجداد کے فالتو تذکرہ کرنے کی بجائے کیا کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ کی ذکر کرنی چاہیے اس کی تجویز تعلیم کرنی چاہیے اس سے مسورت طلب کرنی چاہیے او اشد ذکر او اشد ذکر بلکہ یہ ذکر اس سے بڑھ کر ہونا چاہیے بلکہ یہ ذکر اس سے بڑھ کر ہونا چاہیے یعنی جس طرح تم اپنے آبا و اجداد کے قصے کہانیاں اور کارنامے بیان کرتے ہو تو اللہ تعالیٰ کا ذکر جو ہے نا ان سے بڑھ کر ہونا چاہیے یعنی زیادہ کرنا چاہیے من ذکر تم تمہارا تذکرہ کرنا ذکر کرنا یا ہم اپنے ابا و اجداد کا ونصب اشد علی الحال من ذکر المنصوب باذکرو کہ رہے جو آیت کریم میں اشد ذکرن اس کی ترکیبی کیفیت کا حالت بتا رہا ہے کہ یہ منصوب ہے حال ہونے کی بنا پر من ذکر المنصوب باذکرو اذکرو اس سے پہلے جو اذکرو ہے فذکر اللہ کا ذکرکم اباکم اس سے ازلو تاخر آن ہو لکانا صفت اللہ اگر یہ اس سے مؤخر ہوتا تو یہ صفت بنتا تو یہ صفت بنتا یعنی مقدم اس لیے کیا گیا ہے اگر مؤخر اس کو کر دیا جاتا تو پھر لفظ اشد ذکر کی صفت بن جاتا فمن الناس من ربنا فمن الناس لوگوں میں سے بعض لوگوں میں سے بعض ایسے ہے من ربنا جو کہتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار اے ہمارے اللہ اے ہمارے پروردگان آتنا ہمیں دے دے نصیبنا ہمارا حصہ فی دنیا میں کہ اے ہمارے پروردگار ہمیں دے دے اپنا حصہ دنیا میں فیہا فیحا تو اس میں دیا جاتا ہے تو اس میں دیا جاتا ہے یعنی ان کو دنیا میں دے دیا جاتا ہے دنیا کے متعلق وہ جو کچھ مانگتے ہیں دنیا کے جو کچھ منگا ہوتا ہے ان کو دنیا ہی میں دے دیا جاتا ہے وہ مالا وکیل من خلاق اور ایسے شخص کے لیے آخرت میں کچھ حصہ نصیب نہیں ہوگا ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة نعمة في الآخرة حسنة هي الجنة وقنا عذاب النار اور انہی میں سے ومنهم من يقول ربنا اور انہی میں سے وہ بھی ہے جو یہ کہتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار آجنا فی دنیا حسنا ہمیں دنیا میں بلائی عطا فرما وفی الاخر حسنہ اور آخرت میں بھی بلائی وقین عذاب النار اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے ومنهم من يقول اور ان میں سے بعض یقول کہتے ہیں ربنا اے ہمارے پروردگار آجنا ہاں بچا دیجی آجنا ہمیں دیجیے دنیا میں بلائی یعنی نعمت نعمتیں اپنی نعمتیں دیجیے اور فی الآخرتی اور آخرت میں حسنتن بلائیے وہ کیا ہے الجنہ یعنی دنیا کی نیکی نعمتیں اور آخرت جو کہ جنت جو کہ سب سے بڑی نعمت ہے وقین عذاب النار اور ہمیں دوزخ کے جہنم کے آگ کے عذاب سے محفوظ رکھ بچا لے پیاج دخول یہاں یعنی اس میں داخل نہ کرنے سے اس میں داخل نہ کرنے سے وہاں بیانقان علی المشرکون اور یہ بیان ہے جس پر مشرقین اور مؤمنین کے حال کا تذکرہ ہے ذکر ہے بیان ہے به بھی الحص و الخير اور اس سے مراد مقصود جو ہے نا یہ ابارنا ہے دارین کے خیر کی طلب کرنے پر یعنی اگر کوئی مومن مسلمان بندہ بلائی چاہتا ہے خیر چاہتا ہے تو اس کو دنیا اور اثرات دونوں کی بلائی مانگنی چاہیے کما وعد کما وعد علیہ جس طرح کے وعدہ کیا ہے ان پر ثواب کا بقوله اولئک لهم نصیب من مما کسبوا اولئک لهم نصیب یہ او لوگ ہیں جنہوں نے اپنے اعمال کی کمائی کا حصہ یہ او لوگ ہیں جنہوں نے اپنے اعمال کی کمائی کا حصہ ثواب کی صورت میں ملے گا واللہ سریع حساب اور اللہ تعالی اللہ جل جلالہ جل حساب لینے والا ہے اور اللہ جل حساب لینے والا ہے اولائکا لہم یہی او لوگ ہیں نصیب کہ جن کا نصیب حصہ ہوگا یعنی کمائی ہوگی ثواب کا من اجل یعنی اس وجہ سے ما کسبو جنہوں نے کمایا ہے جنہوں نے کیا ہے عملو من الحج والدعاء یعنی انہوں نے حج کا عمل کیا اور دعا اور استغفار تسجیح و تحلیل کے عمل کیے ہیں تو اللہ تعالی ان کے ان اعمال کا افعال کا جو ہے نا ثواب ضرور بھی ضرور دیں گے واللہ سریع الحساب اور اللہ تعالی اللہ تعالی جلدی حساب دینے والے ہیں اللہ تعالیٰ جلد حساب لینے والا ہے تمام کے تمام کا اور حساب دیا جائے گا حساب کیا جائے گا تمام کے تمام لوگوں کا قدر نہار دن کے بقدر من ایام دنیا دنیا کے دن کے بقدر میں جو اس بارے میں حدیث وارد ہوئی ہے منقول ہے وسکر اللہ وسکر اللہ اور تم ذکر کرو وسکر اللہ وسکر اللہ ذکر کثیرا وسکر اور وسکر اللہ فی ایام معدودات اور اللہ تعالیٰ کو گنتی کے ان چند دنوں میں یعنی جب تم میں مقیم ہو یاد کرتے رہو یاد کرتے رہوج لگ کی یو مہینے پھر جو شخص دو ہی دن میں جلدی چلا جائے فلا اسم علیہ ہی اس پر بھی کوئی گناہ نہیں ہے امن تاخر اس میں علیہ اور جو شخص ایک دن بعد میں جائے اس پر بھی کوئی گناہ نہیں ہے یہ اس کے لیے ہے جو تقوی اختیار کرے وہ اللہ اور تم سب تقوی اختیار کرو وعلمو اور یقین رکھو ان سوش رون کہ تم سب اسی کی طرف لے کر جمع کیا جائے گا کہ تم سب کو اسی کی طرف لے جا کر جمع کیا جائے گا یعنی تم سب اس کی طرف جمع کیے جائیں گے تو یہاں پہ جو تذکرہ ہے کہ مینا میں تین دن جو ہے نا گزارنا گزانا سنت ہے اور اس تین دنوں کے دوران جو ہے نا جماعت پر مانا واجب ہے تو اگر کوئی بارہ تاریخ کے بعد مینا سے چلا جانا چاہے تو یہ بھی جائز ہے صحیح ہے اور تیرہ تاریخ تک رکنا ضروری نہیں ہے اور اگر کوئی رکے گا یعنی تیرہ تاریخ کو بھی رکے گا تو پھر تیرہ تاریخ کو بھی رمی جمار کر کے واپس جا سکتا ہے وسکر اللہ اور اللہ تعالیٰ کی ذکر کرو تقویری ان دا رمیل جمرات رمی جمعرات کے وقت تقریرات پڑھو یعنی جب جمعرات کو کنکریاں مار رہے ہو تو اس وقت جو ہے نا بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر نہیں بولنا چاہیے ایام ای ایام الشریح کی یعنی کئی روز تک ایام کگام کئی روز تک وہ کتنے ہیں تین تشریح کے تین ایام تشریق جو ہے فمن تعجل استعجل بالنفر من منا پھر جو شخص جلدی کرنا چاہے یعنی منا سے جلدی جانا چاہے رخصت ہونا چاہے فی یومین دو دنوں میں ایسی ثانی ایام تشریق بعد ریم جمار ہی یعنی یوم ایام تشریق کے دوسرے روز ریم جمار کے بعد فلا اسم علیہ تو اس پر کوئی گناہ نہیں اس پر کچھ گناہ نہیں جلدی جانے جلدی کرنے کا الثالث اجوار ہو اور جو شخص ان دو دن میں تاخیر کرنا چاہے یعنی ایک دن اور ٹھہرنا چاہے کی تیسری رات جو ہے نا وہ گزار دے اور رمی جمار ہو اور جمار تیسری شب بھی گزار دے اور رمی جمار کرے تو اس پر بھی کوئی مذائقہ نہیں ہے کوئی حرج نہیں ہے کوئی گناہ نہیں ہے لذالک ایہم مخیرون فی ذالک یعنی ان کو اس میں اختیار ہے فی ذالک ونا فی لسم اور گناہ کے نہ ہونے کا لمن اتقا جو شخص اللہ تعالی سے ڈرتا رہے اللہ کی حج ہی اپنے حج کے دوران لانه الحاج علل الحقیقہ کہ فی الحقیقت حجی وہی ہے تق اللہ اور تم اللہ تعالیٰ سے ڈرا کرو کروالمو اور تم یقین جانو یا تم جان لو یہ کہ تم اسی کی طرف جو ہے نا جمع کیے جاؤ گے لٹائے جاؤ گے اور اسی ہی کی طرف تمہیں جمع کیا جائے گا فی الآخرت اخرت میں کوئی جانے تو تمہارے اعمال کا بدلا دے گا یعنی اگر اچھے اعمال کیے ہوں گے تو اچھا بدلہ ہوگا جنت کی صورت میں اور اگر اس میں کمی کو صحیح ہو تو اسی کی بمقدار جو ہے نا معاملہ کیا جائے گا تو تو یہ ہم نے پڑھ لیا اس کی کچھ تفصیل ہے میں حج حج اور کہاں سے دنوں شروع ہوتا ہے جو کہ پانچ دن ہے اور افال حج اور جو مظلف اور مینا میں جو بین سلاطین ہوا کرتا ہے اور مظلفوں اور مینا میں کیا کرنا چاہیے تو انشاءاللہ پھر اگر زندگی باقی رہی تو پھر اگر کی بات سمجھ میں نہ آئی ہو چلو صحیح ہے ان شاء اللہ تو اگر زندگی باقی رہی تو آئندہ جو رہ گیا پھر آئندہ اگلے سبق میں پڑھیں گے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ